رکھیو بلا جھولے لالنی سندڑی دا دا جی قلندر دما دم است قلندر کلندر دم است قلندر لال قلندر علی دم دم دے اندر ہو لال لال مری مری ہو پت سامعین یہ نغمہ سن کر آپ کو معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں مقبول عوامی فنکار سائیں اختر حسین موجود ہیں سائن جی حسب معمول سیاہ لمبے کرتے اور سیاہ چوغے میں ملبوس کندھے پر اجرک ڈالے گلے میں بے شمار رنگ برنگی مالائیں پہنے کوہنیوں تک کڑے اور انگلیوں میں رنگا رنگ نگینوں والی انگوٹھیاں سجائے تشریف رکھتے ہیں عالمی محویت تاری ہے آئیے ان سے کچھ باتیں کریں سائن جی یہی یہ نغمہ جو آپ ابھی گنگنا رہے تھے جی۔ لال میرے پت رکھیو جی یہ نغمہ آپ نے پہلے پہل کب گایا باجی نگار نسرین صاحبہ یہ پہلا نغمہ میں نے بچپن کی عمر میں یہ گاتا رہا ہوں کلندر شاہ باز کے ہاں جی شاہ حسین کے مزار کے ہاں، جی ہاں۔ داتا غریب نواز کے مزار کے ہاں۔ جی،, جی اور ایسے ایسے مزاروں میں یہ میں گاتا رہا ہوں اچھا جی یہ تو ہوا نا کہ آپ مختلف صوفیہ کرام کی یعنی روحانی درگاہوں پر یہ نغمہ گاتے رہے ہیں جی یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے پہل کسی عوامی موسیقی شو میں یہ کب گایا تھا یہ میں نے جی شہباد کلندر کے عرص شریف پر ایک ثقافتی شو ہوا تھا جی جو پاکستان ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی طرف سے ہوا تھا جی جی یہ میں نے وہاں پہلے میں نے ہی گایا تھا یہ جی اور ہاں۔ شروع میں بھی یہ پہلے میں ہی گاتا رہا ہوں جی ہاں بہت اچھا جی بتائیں کہ آپ زیادہ تر صوفیانہ اور عارفانہ کلام گانا پسند کرتے ہیں جی اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے جی کہ جو عارفانہ کلام ہے عارف لوگوں کے جنہوں کو کہا جاتا ہے درویش یا فکر ان کے کلام میں دل اور دماغ کو روشنی اور قلب کو کی صفائی ہوتی ہے جی ان کلاموں سے اچھا جی سائیں جی صوفیانہ اور عارفانہ کلام کے ساتھ ساتھ جی۔ آپ عوامی فنکار ہیں جی آپ کے نغمے عوام کو بہت پسند ہیں جی اور آپ لوگ گیت بھی گاتے ہیں جی اس میں بھی آپ کو ایک اہم مقام حاصل ہے جی آپ یہ بتائیں کہ لوک گیت گانے کا آپ کو کیوں شوق ہے لوک گیت گانے کا اس لیے شوق ہے جی کہ یہ ہماری ایک تہذیب ہے جی۔ جو حقیقت کے بہت قریب ہوتے ہیں یعنی آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو لوک گیت ہیں جی۔ ان میں حقیقت زیادہ ہوتی ہے جی۔ حقیقت کا رنگ نمایاں ہے اس میں جی ہاں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کسی لوک گیت کا کوئی حصہ اپنے سننے والوں کو سنا سکتے ہیں اس وقت جی سنا سکتا ہوں جی ہاں جی ذرا مہربانی سے سنا دیجیے

بدلے ایک دم دے گل دنیا پا بیٹھا گل دنیا پا بیٹھا بہت خوب جی ماشاءاللہ سائن جی یہ بتائیے اب آپ کہ آپ نے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی جی ہاں میں نے موسیقی کی تعلیم بھائی لال سے حاصل کی جی یہ میں پہلے حمد نعت خوانی اور خانی مرثیہ خانی کرتا رہا ہوں جی جی تو مجھے یہ پتا ہی نہیں تھا کہ کہاں سے کہاں تک جانا ہے جی تو پھر میں نے یہ استاد دھارا استاد بھائی لال جی, جی۔ اور ساتھ ساتھ نیاز حسین شامی کی بھی سنگت میں میں رہا تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے آواز کو لگاؤ ہوتا ہے ایسا منہ کھولا جاتا ہے زبان کو اس جگہ پہ رکھنا چاہیے پھر اس کے بعد میں نے جب وہ اس پہ وہ ویسا کیا تو مجھے میرے کلام میں میری آواز میں اللہ کی طرف سے اور ساتھ کی مہربانی سے کچھ اثر ایسا پیدا ہو گیا کہ جو ہر ایک کو پسند آتی جی ہاں بالکل آپ یہ بتائیں کہ اپنے گھر میں آپ ہی کو شوق ہوا گانے کا یا کہ آپ کے خاندان میں پہلے بھی گانے کا کوئی چرچا تھا نہیں جی ہمارے خاندان میں ہم ربابی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جی جی جی ٹھیک ہے ربابی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جی۔ ہمارا باپ بھی گاتا تھا جی۔ ہمارا دادا بھی گاتا تھا یعنی ہمارا یہ سلسلہ کیونکہ ثنا خانی مسیح خانی جی۔ اور حمدے جو ہوتی ہیں یہ ترنم میں کی جاتی ہیں جی ہاں اس لیے اچھا اب ہم پھر وہ گانے کی طرف آئیں جی سائیں جی جب سن پینسٹھ کی جنگ ہوئی تھی جی تو اس میں بھی آپ نے بہت ترانے گائے تھے جی اور مجھے یاد ہے کہ ان میں سے ایک ترانہ تھا جی جس کے بارے میں لوگوں کے بھی بہت ہی ہاں، خطوط آئے ہیں اس کی تعریف جی جی، میں اور اس کو سن کے سائیں جی ایک عجیب سے رکت تاری ہو جاتی تھی ہاں جی نگری داتا کی ہاں جی جگ جگ جی،, جی میں اس میں پہلے میں نے داتا گری نواز کی شان کا شیر جو حضرت خواجہ مینو دن چشتی رحمت اللہ جی، نے جی، لکھا ہے میں وہ آپ کو ہاں جی ضرور سناتا ہوں جی بہت اچھا تھا یہ ترانہ آپ کا سائن جی جہاں آپ کو لمبی تان سریلے گلے اور عوامی دھنوں کی وجہ سے آپ کو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے جی ایک دفعہ میں نے آپ کو ایک خرج میں گاتے ہوئے سنا تھا جی ایک غزل کے کچھ بول آپ گا رہے تھے جی بلکہ گنگنا رہے تھے دیر و حرم میں بحث ہوئی دل کہاں رہے ہاں، ہاں، ہاں، آخر یہ طے ہوا جی، یہ جی۔ بے خان مار رہے ہاں جی ہاں جی تو کیا آپ یہ سنا سکتے ہیں اسی طرح جیسے کہ آپ تب گا رہے ہاں جی خرج میں میں سنا سکتا ہوں جی وہ ذرا سنائیں میرا آواز ایسا ہے جی کہ سات سر ہوتے ہیں جی اور ساتوں سروں پہ میں گا لیتا ہوں بہت اچھا جی یہ تو بڑا کمال ہے ہاں جی تو میں وہ آپ کو غزل سناتا ہوں آخر یہ ہوا کہ یہ بے خان رہے آخر یہ ہوا کہ یہ بے خان رہے دل کو رہے جب ہر جگہ خدا ہے تو بندہ کہاں رہے جب ہر جگہ خدا ہے تو بندہ کہاں رہے حرم میں بے بہت خوب ماشاء اللہ جی سائن جی آپ نے بہت ملکوں کی سیر بھی کی ہے جی کس کس ملک میں آپ تشریف لے گئے جی میں سن تریسٹھ میں کابل جی تاشکند ایراوان باکو اسقاباد لالن گرانڈ ماسکو ریگا جی۔ فرگانہ یہ تمام رشین شہر ہیں جی جی ہاں اور میں اسی شہر میں گیا ہوں اچھا ان ملکوں میں آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا ہوگا جی تو وہاں لوگ وہاں جی پسند آتے ہوں گے آپ کے یہ نغمے ہاں جی وہاں جی میں نے فارسی گائی شہباز کلندر گایا جی۔ اور لوک گیت گائے اچھا جی جو لوگ وہ فارسی بھی بہت سمجھتے ہیں جی اور شہباز کلندر کو بھی بڑا پسند کیا جی انہوں نے جی تو ہمارے لوک گیتوں کو بھی انہوں نے پسند کیا اور لوک گیتوں کا ان کو پتہ نہیں چلتا تھا جی تو پھر جو میں بولتا تھا جی وہ رشین زبان میں انہوں نے لکھ کے تو پھر وہ ان کو پرچے دیے تو پھر میں نے بولا تو اس نے بہت ہی اچھا جی ترجمہ جی۔ کر کے ان کا دیا ہاں جی ہاں اچھا سائیں جی آپ نے فارسی صوفیانہ کلام بھی بہت گایا ہے جی۔ محفل میلاد میں بھی آپ شرکت کرتے رہے ہیں جی، جی۔ اور دوسری صوفیانہ محفلوں میں بھی آپ جاتے رہے ہیں تو کیا آپ تبرکن کوئی چیز سنا سکتے ہیں جو آپ ان محفلوں میں پڑھتے رہے ہیں جی جی تو آپ مہربانی سے آخر میں وہ ذرا اپنے سننے والوں کو سنا دیجیے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے فارسی کا جی خبرم رسی شب سب نگاہ

بومید رو دے بشقار کا خبرم بہت خوب جی اچھا سائیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ